ان عرب شہزادوں کا خون جو مکہ اور مدینہ سے جہاد کی خاطر ہجرت کر کے آئے تھے ان عرب شہزادوں کا خون جو ساری ساری رات عبادت و تحجد میں گزارتے ہیں جنہوں نے اس ملک کا کچھ نہیں بگاڑا جنہوں نے ان حکمرانوں کا کچھ نہیں بگاڑا جمالی صاحب آپ کی قوم وہ نہیں یہ ہے ان میں عزت لینے کے لیے کن پاکیزہ لوگوں کا خون دے رہے ہو کن کے جسم اٹھا کے دے رہے ہو کن مقدس جماعتوں پہ پابندیاں لگا رہے ہو کیا تم کل میرے خدا کے قرآن پر بھی پابندی لگاؤ گے تاکہ بش تمہارا جنازہ پڑھ سکے تمہارے کندھے پہ ہاتھ رکھ سکے ظالم تم نے مسلمانوں کے بچے اٹھا اٹھا کے دے دیے تم نے مولانا اعظم تاریخ کو سڑکوں پہ تڑپا دیا وہ جو رب کا قرآن سناتا تھا تم نے دینی جماعتوں کو روزانہ ڈرایا ہوا ہے دین داروں کے گھروں پہ چھاپے مارتے ہو پولیس والا تم نے مرنا نہیں ہے پولیس والوں بتاؤ تم نے قبل میں نہیں جانا کراچی میں مجاہدوں کے گھروں پہ چھاپے ہیں ڈاکو آزاد ہے شہدا کے گھروں پہ چھاپے ہیں کے بالوں پہ چھاپے ہیں کنجریاں آزاد ہے مجاہدوں کے گھروں پر چھاپے ہیں اور رشوت لینے والے آزاد ہے بتاؤ تو صحیح کل جیش محمد پہ پابندی لگا کے تمہیں کیا ملا آج خود الاسلام پہ پابندی کی بات کرتے ہو سنو سنو دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہوں تمہیں کہیں ہزار پابندی لگا دو رب تم جتنا تم بش سے محبت کرتے ہو جتنا تم بش سے ڈرتے ہو ہم اس سے زیادہ رب سے محبت کرتے ہیں جہاز سے محبت کرتے ہیں تم اس زندگی کی خاطر اگر جھکنا جانتے ہو ہم اس زندگی کی خاطر کٹنا جانتے ہیں